اور ہم کرن میں اتارتے ہیں وہ چیز ایک سو اناسی جو آمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظلموہے کو نقصان ہی بڑھتا ہے